ابی لیلہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سیدہ ام حانی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے مجھے خبر نہیں دی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہو انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن ان کے گھر میں داخل ہوئے غسل کیا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی تخفیف کے ساتھ رکوع سجود کیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ رکوع سجود مکمل کر رہے تھے حدیث نمبر بائیس سو اڑسٹھ مسند احمد